بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ نبی الکریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل القطم السانی قولی اٹھائیس اپریل انتیس اپریل اور تیس اپریل دو ہزار پندرہ کو میں ابو دھبی میں تھا وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اس میں مختلف ملکوں کے دو سو پچاس علما اور اسکالر شریک ہوئے مجھے اس میں چیف گیسٹ کے طور پر بولنے کا موقع دیا گیا تو اس وقت جو میں نے کہا اس کے بارے میں اس کا میں اس کا خلاصہ میں یہاں عرض کروں گا اصل میں یہ ابو ظبی میں ایک انٹرنیشنل فورم بنایا گیا ہے اس کا مقصد ہے to promote peace in the Muslim society پچھلے سال اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا پچھلے سال اس میں مختلف ملکوں کے ڈیڑھ سو نمائندے شریک ہوئے تھے اس بار زیادہ بڑے پیمانے پر یہ اجتماع ہوا اور اس میں ڈھائی سو مختلف ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے تو میں نے وہاں پر جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آج کا جو مسلم سماج ہے اس میں ہیٹ آ گیا ہے نیگیٹو تھنکنگ آ گئی ہے اور وائلنس تک پیدا ہو جاتا کبھی تو پیس نہیں ہے مسلم سماج میں تو پیس کو کیسے لایا جائے کیونکہ پیس از دا سمبونم پیس نہیں ہے تو کوئی بھی کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ what is the genesis of this problem peace کیوں نہیں ہے کیوں لوگوں میں ہیٹ آ گیا ہے وائلنس آ گیا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ٹوینٹی سینچری کے فرسٹ ہاف میں مسلم دنیا میں کچھ تھنکر پیدا ہوئی عرب ورلڈ میں بھی اور نان عرب ورلڈ میں بھی ان لوگوں نے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن پیش کیا جس سے سارے دنیا کے مسلمانوں کا مائنڈ جو ہے پولیٹیسائز ہو گیا وہ پولیٹیکل انداز میں سوچنے لگے پولیٹیکل انداز سوچنے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام پہلے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی اپنی اصلاح کرے قرآن میں ہے کہ کل امیر تو نقون علم اسلم کہو کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے والا بناؤں تو اسلام کا اصل خطاب انڈیویجل سے تھا یعنی بین اس کا نشانہ تھا یہ چلتا رہا لیکن انیسویں صدی میں جو پاورس دنیا میں داخل ہوئیں تو مسلمانوں سے بھی ان کا سابقہ پیش آیا تو اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں تھیں امپاور تھا تو تقریباً ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے اثر پہنچا یعنی مسلمانوں کا جو پولیٹیکل دبدا تھا وہ ختم ہو گیا تو اس وقت مسلمان جو جی رہے تھے سینس آف لاس میں ساری دنیا کے مسلمان sense of loss sense of political loss میں جی رہے تھے اور ساری دنیا میں مزاج تھا کہ how to regain over past glory ان حالات میں کچھ لوگوں نے جب یہ پیش کیا کہ اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام ایک پولیٹیکل نظام ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں اسلام کے رول قائم کیا جائے تو یہ لوگوں کو بہت اچھا لگا اس وقت جو سائیکی تھی اس سائیکی کے مطابق ان کو اس کے اندر بہت اپیل نظر آئی تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس سوچ کو اختیار کر لیا جماعتیں بنی ادارے بنے لٹریچر چھاپا گیا مختلف زبانوں میں یہ سب ہوا تو مسلمانوں میں ایک ریسرجنس آیا انہوں نے چاہا کہ وہ ری گین کریں اپنی پولیٹیکل گروری کو لیکن آپ جانتے ہیں کہ پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جہاں کبھی ویکوم نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی وہاں اکوپائی کیے ہوئے ہوتا پولیٹیکل سیٹ کبھی خالی نہیں ہوتی کوئی ہوتا ہے جو وہاں اکوپائی کی ہوئی ہو تو جب مسلمانوں نے یہ چاہا کہ اسلام کا رول قائم کریں ساری دنیا میں ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں تو فوراً محسوس ہوا کہ ہاں تو کوئی آکوپائی کیے ہوئے پولیٹیکل سیٹ کو تو جب تک اس کو ان سیٹ نہ کیا ہے جب تک اس کو ہٹایا نہ جائے وہ اپنے ذہن میں جو تھا سسٹم اس کو وہ نافذ نہیں کر سکتے یہیں سے پھر شروع ہوا ٹکراؤ یعنی اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو کسی ٹکراؤ نہیں ہوگا آپ کا آپ وضو کریں گے جا کر نماز پڑھ لیں گے لیکن جب آپ چاہیں گے کہ سسٹم کو بدلنا بدلیں اسلام کے اسلام کا لفظ بولتے ہیں لیکن مطلب ہوتا ہے مسلم مطلب مسلم رول قائم کرنا ساری دنیا میں تو فوراً ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے تو ساری دنیا میں اس کی وجہ سے یعنی پولیٹیکل انٹرپریشن کی وجہ سے ساری دنیا میں ہیٹ آیا وی اینڈ دے کانسیپٹ آیا اور یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے دار القفر ہے اور دارحرف ہے ہمیں اس کو دار اسلام بنانا ہے اس کے نتیجے میں ٹکراؤ شروع ہوا جگہ جگہ تشدد ہوا یہاں تک کہ جب دیکھا مسلمانوں نے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں جو چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر سوسائڈ بامبنگ کا کانسیپٹ پیدا ہوا کہ اگر ہم دنیا میں اپنا رول کام نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پولیٹیکل اسٹیٹ کو اکوپائی کیے ہوئے ہیں ان کو ہم ڈی اسٹیبلائز کریں تو دنیا میں یہ جو آیا سوسائٹ بامبی کا کلچر اس کا اس کی لاجک یہی تھی کہ ہم کو ڈی اسٹیبلائز کریں پھر بھی کوئی کچھ نہیں ہوا ان کی اسٹیبلٹی میں کوئی کمی نہیں آئی یہاں تک کہ نائن ایلیمنٹ جیسا واقعہ ہوا انوکھا واقعہ ایک بہت ہی بڑا ٹاور تھا وہ نیو یارک میں چڑھ کر دیکھا ہے میں نے اس کو ایک پوری دنیا تھی وہ ایک پہاڑ تھا کھڑا ہوا لیکن اتنا جنون تھا مسلمانوں کو کہ کچھ مسلمانوں نے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا اور فلائی کرتے ہوئے لے کر ٹکرا دیا نیو یارک کے اور اس کو ڈیمالش کر دیا یہ آؤٹ آف جنون تو یہ سب ہوا اور پھر بھی کچھ مقصد حاصل نہیں ہوا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل گول بنائے اور ٹکرا شروع کرے لڑائی شروع کرے سوسائڈ ختم میں لگ جائے اور کامیابی نہ ہو وہ اپنے مقصد کو اچیو نہ کر سکے تب بھی کیا ہوتا ہے تب ہیٹ بڑھ جاتا ہے ہیٹ ہیٹ یعنی اب سارے دنیا کے مسلمان ہیٹ بھی جی رہے ہیں ہیٹ کا مطلب کیا ہے کہ پیس ختم پیس ختم تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں مثال کے طور پر رسول اللہ پر شروع زمانے میں ارلی پیریڈ میں جو صورتیں اتری اس میں سے ایک تھی البسر یا فانزر و و و رب کا کا فکبر سیاب فتحر اس میں دیکھے یہ کہا کہ انتظار کرو انتظار کا مطلب کیا ہے دعوت دعوت دعوت دعوت پیسفل دعوت تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ یا محمد عقیم دولت الاسلام اے محمد اسلام کی حکومت قائم کرو تو عقیم دولت الاسلام کی آیتیں اتری یا یہ آیتیں اتری کہ نفی شریعت الاسلامیہ یا محمد نفیس شریعت الاسلامی ہے محبت اسلامی شریعت کو نافذ کرو اسلامی قانون کو تو ایسی آیتیں نہ تو اس سورہ میں اتری نہ اس کے بعد کسی اور سورہ میں تو یہ رسول اللہ کا یہ ٹارگیٹ ہی نہیں تھا جو ٹارگیٹ رسول اللہ کا نہ ہو وہ ہمارا ٹارگیٹ کیسے بن سکتا ہے رسول اللہ کا ٹارگیٹ جو تھا وہ دعوت تھا دعوت تھا دعوت یعنی پورا قرآن کتاب دعوت ہے کتاب دعوت رسول نے مکہ میں بھی دعوت کا کام کیا مدینے میں بھی دعوت کا کام کیا اور پھر آخر زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں حجرت البدا جس کے بہت جلد بات آپ کی وفات ہوگی وہاں بھی آپ نے کیا کہا صحابہ کو کیا پیغام دیا صحابہ کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ ان اللہ باسنی کافت اللہ صفا در لوگوں اللہ نے مجھے سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے پیغبر بنا کر تو تم میری طرف سے پہنچا دو میرا پیغام میری طرف سے پہنچا دو تو اول بھی یہی تھا دعوت بھی یہی تھا سارے اس میں رسیدانی یہ نہیں کہا آج کل کا جو مزاج لوگوں کا ہے جو پولیٹیکل انٹرپریشن کا جو ٹارگیٹ بنتا ہے اس کے لحاظ سے چاہیے تھا کہ رسول کہتے کیا لوگوں میں نے عرب میں حکومت قائم کی ہے اب تو ساری دنیا میں حکومت قائم کرو نکل جاؤ حکومت قائم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا آپ نے اس حجت الوضاح کے بعد صحابہ نکلے عرب سے یہ ایک واقعہ ہے لیکن کس لیے دعوت کے لیے دعوت کے لیے تو میں نے کہا کہ جو عرب ورلڈ جو ہے عرب ورلڈ کسی لڑائی کے ذریعے نہیں بنا تھا دعوت کے ذریعے بنا تھا آج کا جو عرب ورلڈ ہے جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں وہ دعوت کے ذریعے بنا تھا مثال طور پہ ایجپٹ پر ایک مستشق نے ریسرچ کی ہے موٹی سی کتاب لکھی ہے تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ the Egyptians were conquer not by the sword but by the قرآن کہ مصری لوگ تلوار سے مفتو نہیں ہوئے وہ قرآن سے مفتو ہوئے یعنی دعوت سے لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں ایک غلط آئیڈیالوجی ڈال دی گئی ہے غلط آئیڈیالوجی کہ اسلام جو ہے حکومت چاہتا ہے شاید دنیا میں حکومت قائم کرنا اس کا نشانہ ہے یہ ایک جس کو میں نے کہا کہ پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام تو لوگوں کے دعاؤں پہ ڈال دیا گیا ہے لوگوں کا سوچ اس ڈھنگ پہ بن گئی ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم ان کی سوچ کو بدلیں صرف کنڈم کرنے سے کام نہیں چلے گا صرف آپ کنڈم کریں کہ نائن الیون غلط تھا یا سوسائڈ غلط ہے وائلنس غلط ہے اس سے نہیں ختم ہوگی یہ چیز ہمیں پولیٹیکل انٹرپریشن کو غلط ثابت کرنا پڑے گا ہمیں بتانا پڑے گا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ربانی کون ربانی ربانی بنو رب والے بنو یہ نہیں کہ سیاسی بنو تو اس کو ہمیں بتانا پڑے گا ان کے مائنڈ کو چینج کرنا پڑے گا یعنی سیاسی ذہن کو ربانی ذہن بنانا پڑے گا اس قرآن کا انٹرپریشن حدیث کا انٹرپریشن اس طرح دینا پڑے گا لوگ یہ جانیں کہ سیاسی بننا نہیں ہے بلکہ ربانی بننا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم یہی کام کر رہے ہیں ہم نے ہر زبان میں مختلف موضوعات پر کتابیں چھاپی اس کا مقصد یہی ہے پھر میں نے کہا کہ دیکھیے یہ بھی کافی نہیں اگر آپ کو ایک دوسری آئیڈیالوجی پیش کر دیں تو بھی کافی نہیں آپ کو نئے ایک ٹارگٹ دینا پڑے گا ایک ٹارگٹ ایک ٹارگٹ دینا پڑے گا اب تو ٹارگیٹ دے رکھا انہوں نے کہ دنیا کو پولیٹسائز کرنا دنیا میں حکومت قائم کرنا یہ ٹارگیٹ بنا رکھا ہے تو اب وہ ایک اور ٹارگیٹ دینا پڑے گا وہ ٹارگیٹ صرف ایک ہی ہے وہ ہے دعوت ساری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا میں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ لا کا اللہ لرض بیت مدرین ولا اطخر اللہ کرمت الاسلام یعنی زمین پر کوئی چھوٹا بڑا گھر بچے گا نہیں لیکن وہاں پر کلمت الاسلام داخل ہو جائے گا تو کلمت الاسلام کیا ہے word of God word of God کیا ہے قرآن تو یہ یہ گول دینا پڑے گا کہ ورڈ آف گاڈ کو سارے گھروں تک پہنچا دو ہر انسان تک پہنچاؤ یعنی قرآن کو تو یہ نشانہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دیا کو لیکن یہ نشانہ ابھی نامکمل ہے کیونکہ ساری دنیا میں قرآن پہنچانا ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اس کے لیے ضرورت تھی کچھ بہت سے وسائل کی کہ دنیا میں اوپنس آئے دنیا میں ریلیجس فریڈم آئے دنیا میں سفر کی آسانیاں ہو دنیا کی جغرافیہ معلوم ہو جائے ماڈرن ٹیکنالوجی آئے تو یہ سب چیزیں اس وقت تھی نہیں یہ گول جو ہے پورا نہیں ہوا اب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں ٹوینٹی فسٹ سینچری میں یہ سب کچھ وجود آ چکا ہے تو یہ گول ہمیں دینا ہم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گول دیا تھا امت کو وہ یہ تھا کہ پورے زمین پر جتنے انسان ہیں جتنے گھر ہیں سب جگہ پہنچا دو اللہ کی بات وہ گول پورا نہیں ہوا کیونکہ اسباب نہیں تھے مواقع نہیں تھے وسائل نہیں تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی اب تو سب کچھ ہو چکا ہے اس کام کے لیے اٹھ جاؤ یعنی گول جو ہوگا نیا وہ ہوگا پیسفل دعوی ورک پہلے اگر تھا دو وائلنٹ پولیٹیکل ایکٹیویزم اب تو ہوگا پیسفل داور جب تک آپ یہ ان کو نہ دیں تب تک وہ رکنے والا نہیں ہے تو ایک آلٹرنیٹو گول انہیں دینا پڑے گا یعنی ایک طرف تو ہمیں پولیٹیکل انٹرپریشن کو غلط ثابت کرنا پڑے گا اور دوسری جو انٹرپریشن ہے صحیح وہ دینا پڑے گا اور اسی کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان کو کنوینس کرنا پڑے گا کہ دوسرا گول تمہارے انتظار کر رہا ہے وہ ہے گلوبل دعوی تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہم کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو کر اس میں لگ گئے ہیں ایسے ہی آپ کو اس کام کو بڑھانا ہے اور پوری پوری امت کو اسی پر کھڑا کرنا ہے تب جا کر پیس آئے گا تب جا کر وائلنس ختم ہوگا تب جا کر کسی کے ساتھ بانگ ختم ہوگی دیکھیے اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ دنیا میں مسلم ممالک ہیں پچاس سے زیادہ ہر مسلم ملک میں کیا ہے اس وقت کہ مسلم ملک میں دو گروپ بن گئے یعنی رولنگ کلاس اور نان رولنگ کلاس اور یہ جو جماعتیں ہیں سیاسی جو پولیٹیکل انٹرپریشن لے کے اٹھی ہیں انہوں نے لوگوں کے دباؤ پہ بھر رکھا ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ رکاوٹ ہیں اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے ان کو ہٹاؤ ان کو ہٹاؤ تاکہ ہم اسلامی قانون نافذ کریں اسلام کا سسٹم قائم کریں اس طرح سے ہر مسلم ملک میں رونی کلاس اور نان رونی کلاس دو طبقے بن گئے آپس میں ٹکرا ہوئے اب بھی میں کل اخبار میں پڑھ رہا تھا کل کی بات ہے کہ ایجپٹ کی یعنی مصر کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے اتنے مسجدوں میں تالے لگا دیے ہیں تقریباً پچاس سے زیادہ مسجد ہیں تو اس میں صرف یہی تھا کہ تارے لگا دیے پوری بات نہیں تھی پوری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں مسلمانوں کی انہوں نے دیکھا کہ باہر کی دنیا میں ایکٹیویٹیز پر پابندی لگی ہوئی ہے تو مسجد کو انہوں نے اڈا بنا لیا اور مسجد میں لگے لوگوں کے اندر ہوئی پولیٹیکل ذہن بنانا حکومت سے ٹکرانا حکومت رکاوٹ ہے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ان کو ہٹاؤ تو اب مسجد کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا سینٹر بنا دیا تو ظاہر کو تالا لگائیں گے کیوں نہیں لگائے تو دیکھیے اگر آپ دعوت کا کام کریں پیسفل دعوت تو کہیں رکاوٹ نہیں ہے نہ مسلم کنٹریز میں نہ نان مسلم کنٹریز میں جیسے ہم لوگ دیکھیے انڈیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ذرہ برابر ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انڈیا میں یہی ہو سکتا ہے سارے ملکوں میں لیکن مسلم جو جماعتیں ہیں جو پولیٹیکل انٹرپریشن کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے پہلے انہوں نے باہر کی دنیا میں یہ سب خیالات پھیلائے تو انہوں نے باہر دنیا میں رکاوٹیں پیدا کر دی اب انہوں نے دیکھا کہ باہر نہیں ہم کر سکتے تو مسجدوں میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو مسجدوں میں تالا لگا دیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پوری مسلم دنیا میں تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دور جدید کے جو مواقع ہیں اس کو ہم اویل کریں مثلا پرنٹنگ پریس مثلاً ماڈرن ٹیکنالوجی مثلاً کمیونیکیشن ان سب کو استعمال کر کے ہم اپنے دائرے میں ہی کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اپنے دائرے میں بھی کام کر رہے ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھی گئے تھے وہاں پر یعنی ابوظہبی ہمارے ساتھی وہاں بہت زیادہ تعداد میں لٹریچر لے گئے اور وہاں پر وہاں کے جو آرگنائزرس ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوپریشن دیا باقاعدہ بہت خوبصورت چھپا ہوا بیگ انہوں نے دیا ہمارے ساتھیوں کو کہ اس میں آپ رکھیے اور ہم خود سب کو پہنچائیں گے تو ہمارے ساتھیوں نے ان کے بیگ میں ساری کتابیں رکھی عربی عربی زبان میں انگلش زبان میں تو جس ہوٹل میں ہم لوگ ٹھہرے تھے ہلٹن ہوٹل اس میں ٹو ہنڈریڈ کمرے تھے اور سارا ہوٹل انہوں نے بک کر لیا تھا تو انہیں کے آدمیوں نے سارے کمروں میں ہر آدمی کے پاس لٹریچر پہنچا دیا بہت خوبصورت چھپا ہوا بیگ تھا اس میں کتابیں رکھی گئیں عربی کتابیں اور انگریزی کتابیں نے پہنچا دیا تو کتنا میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا آپ کو سپورٹ دے گی ساری دنیا آپ کو ساتھ دے گی مسلم بھی ہو نان مسلم بھی کوئی رکاوٹ نہیں ایک ہی شرط ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے کام کریں اپنے کو ہیٹ سے بچائیں وائلنس سے بچائیں نائن الیون کلچر سے بچائیں تو ساری دنیا آپ کو ساتھ دینے کے تیار ہے کوئی رکاوٹ نہیں کہیں بھی تو جیسا کہ میں نے مثال دی کہ آپ کو انڈیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ابو ظبی بھی ہمارے ساتھیوں نے خوب خوب لوگوں تک پہنچایا وہاں بھی کوئی ریکارڈ نہیں تو یہ باتیں میں وہاں کہیں اور لوگوں کو بہت پسند کیا اور کسی نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی وہاں پر کیونکہ ہم حکومت سے ٹکرانے والی بات کرتے نہیں نفرت کی بات کرتے نہیں ہم یہ کہتے نہیں کہ سسٹم کو توڑنا ہے یہ سب کہتے نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دعوت دینا ہے پیسفل دعوت وہاں کئی لوگوں نے میرا انٹرویو لیا مثلاً ایک امریکن اپنے مشن کے ساتھ آئے اور بہت پڑھے لکھے تھے وہ اسلام کو کر لیا تھا انہوں نے تو انہوں نے ہماری کتاب ان کو ملی تھی ٹرو جہاد ٹرو جہاد کتاب ملی تھی تو اس کو بہت پسند آئی تھی انہوں نے تو اور کتابیں پڑھی تھی تو انہوں نے انٹرویو لیا تفسیر کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو مشن ہے اسی مشن کی ضرورت ہے آج کی دنیا میں خوب پھیلائیے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تو دیکھیے ہماری کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے کوپریشن دیا ہم کو تو آج کی دنیا میں جو یہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں پیسفل تھنکنگ ختم ہو گئی ہے اور نفرت اور تشدد آ گیا ہے جس کی آخری حد یہ ہے کہ وہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں تو ان سب کی جڑ میں اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے جو بلا شبہ بالکل بے سینس ہے اسلام سے کوئی تعلق تھا نہیں انہوں نے اسلام کو پرسائز کیا ہے حالانکہ اسلام ربانی کلچر ہدایت دیتا ہے کن ربانی تو ضرورت ہے کہ اس فکر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جوابی فکر پیش کیا جائے اور الگ پھل سے ہم وہی کام کر رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جائے الگ پھل سے ہمارا جو مشن ہے اس میں قرآن کا ترجمہ دس زبانوں میں ہو چکا اور اس کو پھیلا رہے ہیں ہمارے ساتھی تو سارے زبانیں جو ہے بڑی بڑی زبانیں ان سب میں ترجمہ کرنا اور ساری دنیا میں ان کو پھیلانا تو میں نے کہا کہ یہ ٹارگیٹ دینا پڑے گا آپ کو صرف کنڈیم کرنے سے وہ بعد آنے والے نہیں ہیں ان کو ایک ٹارگیٹ چاہیے اور سب سے اچھا ٹارگیٹ یہ جو رسول اللہ نے دیا تھا حضرت کے موقع پر کہ ساری دنیا میں میرا پیغام پہنچا دو چاہ صحابہ بکھر گئے ساری دنیا میں اور صحابہ کی قبریں بہت ہی کم ہیں مکہ مدینے میں کیونکہ باہر گئے باہر ہی ان کی وفات ہوئی تو یہ باتیں میں نے وہاں کہیں اور لوگوں نے بہت پسند کیا اور انہوں نے بہت سے وعدہ کیا کہ ہم اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے ہم اسی مشن کا جز بنے گا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے اور وہ نفرت اور تشدد کو چھوڑیں اور پیسفل دعوت کو اپنا نشانہ بنائیں آج پوری طرح دنیا اس کے لیے موافق ہے کوئی بھی رکاوٹ نہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں رکاوٹ صرف اس وقت ہے جب آپ کے اندر نفرت ہو تشدد کا مزاج ہو تب رکاوٹ ورنہ کوئی رکاوٹ نہیں تو اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمایا اور تاکہ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہو اسلام کی امیج بن گئی ہے جو کہ اسلام اسلام از ریلیجن آف وائلنس یہ امیج ختم ہو اور یہ امیج بنے کہ اسلام از ریلیجن آف پیس تو اسی کی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے ساتھیوں کے لیے اور دوسرے تاملوں کے لیے اسے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ